درود و سلام پڑھتے وقت کھڑا ہونا یہ عجیب و غریب چیز ہے یہ تو کا مجموعہ ہے مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام کے لیے تو تم کھڑے ہو جاؤ اور جب نماز میں درود پڑھتے ہو السلام علیہ کا جس سے تم حاضر ناظر ہونے پر اصطار کرتے ہو اور اللہ کیا ہے اللہ مسلم علی محمد وعلی آل محمد اس موقع پر تم بیٹھے رہو جس سے حاضر ناظر ہونے پر اصطار کرتے ہو وہاں تو بیٹھو اور جو ایک بدعاتی آدمی بلکہ مکفر اور مشرق جس کا کلام پڑھتے ہو اس کے لیے تم اخترامند کھڑے ہو جاتے ہو تو یہ عجیب و غریب چیز ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہو گئی کہ کوئی آدمی وضو میں تو بالکل اسباق کرے یعنی ہر ہر جو ہے عضو کو اچھی طرح سنت کے مطابق دھو لے لیکن پیشاب سے اس انجائی نہ کرے تو ایسے آدمی کو کیا کہا جائے گا تو یہ عجیب و غریب چیز ہے خیر باہر ہے درود و سلام پڑھتے وقت کھڑے ہونے کے بارے میں بریلوی مسلک کے مشہور عالم دین عبدالسمی بریلوی لکھتے ہیں میلاد شریف کے ذکر کے وقت کھڑا ہونا فرض ہے الانوار صفحہ نمبر دو سو پچاس بس کھڑے ہونے میں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں جیسا کہ اس شعر میں کہا گیا ہے دم بدم پڑو درود حضور بھی ہیں یہاں موجود جواب اس بارے میں علماء اہل سنت و جماعت فرماتے ہیں کہ یہ عمل اور عقیدہ صحابہ تابعین اور میں سے سے کسی بھی ثابت نہیں پوری تاریخ اسلام میں اس قسم کا عمل یا عقیدہ کسی سے بھی منقول نہیں اور جو طریقہ ایسا ہو جائے ثابت نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر کر دیا جائے تو اسی کا نام بدعت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من احدث امرنا هذا ما منه فهو رد اس کا حوالہ ابھی پیچھے گزرا یعنی جس نے دین میں کوئی نئی چیز نکال دی تو جو اس میں داخل نہیں تھی تو وہ مردود ہے حدیث مشکار صفحہ نمبر ستائیس میں اور بحوالہ بخاری اور مسلم کے ہے اسی طرح دوسری روایت میں ہے وشر العمور وکل تو ہے مشکار صفحہ تیس بحوالہ مسلم شریف بدترین عمل وہ نئی چیزیں ہیں جو خود ایجاد کی جائیں اور یہ نو ایجاد عبادت گمراہی ہے خزیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل عبادت لم تعبد ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تقسیدو ہے وخ وضو بھی تحری قبل کتاب الاعتصام امام شافی رحم اللہ کی جن نمبر دو صفحہ دو سو گیارہ یعنی جس طرح کی عبارت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نہیں کی تم بھی اس کو عبارت نہ سمجھو بلکہ اپنے اسلاف صحابہ کا طریقہ اختیار کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی مجلس میں تشریف لانا یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے حدیث سے تو اتنا ثابت ہے بن صلی اللہ علیہ قبری سمعته ومن صلی اللہ علیہ نائین اب مشکار صفحہ نمبر ستاسی یعنی جو شخص میری قبر کے پاس درود و سلام پڑتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں اور جو دور سے درود و سلام پڑتا ہے تو وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے یعنی فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے